اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ جس دن زمین و آسمان پیدا فرمائے اسی دن توبہ کا دروازہ بھی بنا دیا اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا فضل ہے اور کتنا بڑا احسان توبہ کا یہ دروازہ مغرب کی طرف ہے اور بہت بڑا ہے ستر سال تک کوئی سوار اپنی سواری پر دوڑتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہ ہو ہم سب کو چاہیے کہ سچی توبہ کر کے اس دروازے میں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے جی ہاں ان مجرموں گناہ گاروں کو جو سچے دل سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت کی کمی نہیں ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے بہت ہی بڑی